اللهم صل على سيدنا سيدنا وعلى محمد جی اللهم صل على سيدنا محمد وعلى وسلم استغفر الله الله العظيم كل من وعلیکم السلام وحمۃ اللہ وسلم دیکھیے اب سوالات ذرا سوالات دیکھیں ذرا سوالات دیکھیں ذرا تنزیل کی اردو جملوں کا عربی میں ترجمہ کرو چھ نمبر سوالات کے اندر تنزیل کی اردو جملوں کا عربی میں ترجمہ کرو یکتبو یک معنوں تھے لکھنے کے یکتبو کے معنی کیا ہوتے ہیں لکھنے کے تو ہم لکھتے ہیں ہم لکھتے ہیں جمع متکلم کا ہے ہم لکھتے ہیں تو یکتبو سے کیا آئے گا جمع متکلم کا سیگا سے جمع متکلم جمع متکلم کی علامت کیا ہوتی ہے مظاہرے کی چلیں وہ بتائیں یف الو کی بجائے کیا آتا تھا یف الو سے جمع متکلم کیا آتا تھا

دیکھیے آپ ذرا جی تو یک تبو ہے یک تبو اس کی گردان کریں گے یک تبو کی تو جمع متکلم لانا ہم نے یک تبو سے یف فالو سے آتا تھا نف فالو یف فالو سے کیا آتا تھا نف فالو لیکن یہ یک تبو ہے تو یک تبو سے تا کے اوپر پیش ہے تو یہ تا کے اوپر پیش سارے سیگوں میں رہے گا تا کے اوپر تو یک تبو یک تبانے یک تبو ٹھیک ہے یک تب نا یکتبو یکتبان یکتبونا تکتبو تکتبان یکتبنا تکتبو تکتبان تکتبونا تکتبینا تکتبان تکتبنا اور اکتبو اور نکتبو کیا آئے گا نکتبو ہم لکھتے ہیں نکتبو نکتبو نہیں آئے گا بلکہ کیا آئے گا نکتبو آئے گا ٹھیک ہے نا تا کے اوپر کیا ہے ضمہ ہے نکتبو وہ سب مرد جانتے ہیں علیم یا لمو یا لمو ہے تو یا لمو سے کیا آئے گا وہ سب مرد جانتے ہیں وہ سب غائب کا سیکھا ہے تو کیا ہوگا جیسے فلو یا فلان یا فلونہ تھا تو یہاں سے کیا ہوگا وہ سب مرد جانتے ہیں وہ سب مرد جانتے ہیں مردوں کے لیے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کیا چیز آتی ہے غائب کے لیے غائب کے تمام یعنی مرد کے لیے شروع میں کیا آتی ہے یا آتی ہے تا آتی ہے جانتے ہیں یا لمونا یا لمونا وہ سب مرد جانتے ہیں یا لمونا دیکھیں نا یا لمو یا لمان یا لم میں روکتا ہوں میں روکتا میں روکتا ہوں تو آ یم نو ہے یم نو سے میں روکتا ہوں تو کیا آئے گا متکلم کا تو کیا آئے گا ام نو میں روکتا ہوں ام نو کیا ہوگا ام نو میں روکتا ہوں ہو جائے گا جی اب تم سب چھوڑتے ہو ترا کا یت رکو یت رکو مظاہرے کا سیاح کیا آتا ہے یت رکو تم سب مرد چھوڑتے ہو تم سب چھوڑتے ہو تم سب چھوڑتے ہو یت رکو یترکنا رکانے تترکان بھئی یہ حاضر کا سیگا ہے تم سب تو حاضر کا کوئی سیگا بھی کیا ہوتا ہے یا والا نہیں ہوتا حاضر کے جتنے سیگے ہوتے ہیں یا والا کوئی نہیں ہوتا حاضر کے تمام سیگوں کے شروع میں کیا آتی ہے تا آتی ہے ٹھیک ہے یت رکو یت رکان یت رکونا تت رکو تت رکان یت رکنا تت رکو تت رکان تت رکونا تم سب چھوڑتے ہو تت رکونا تم سب چھوڑتے ہو تت رکونا وہ سب عورتیں سنیں گی وہ سب عورتیں سنیں گی دیکھیں اب وہ سب ٹھیک ہے وہ سب عورتیں سنیں گی اور دیکھیں کیا ہوگا ہاں، اب اس کو آپ گردان کیا کریں سمے یس ماؤ ہے نا یس ماؤ وہ سب عورتیں سنیں گی یہ کون سا سیگا ہے چھٹا سیگا ہے یس ماؤ سے کون سا سیگا آئے گا چھٹا سیگا وہ سب عورتیں سنیں گی چھٹا سیگا تو کیا بنے گا یس ماؤ یس مان یس ماؤ نا تسمان یس نا وہ سب عورتیں سنیں گی یس مانا چھٹا سیگا واحد سیگا ہے جس کے شروع میں کیا آتا ہے یا آتی ہے چھٹے سیگے میں کیا آتا ہے مونس کا سیگا ہے مونس کا سیگا ہے ٹھیک ہے اور وہ کیا آتی ہے یاد چھٹے سیگے میں آپ دیکھیں نا ٹھیک ہے تو کیا بنے گا مانا اچھا تو ایک عورت روکے گی تو ایک اور سی گا یہ ساتواں سی ہے نہیں دسواں سیگا آ جائے گا نا تو ایک عورت روکے گی تین غائب کے تین جی تین مذکر غائب کے تین مونس غائب کے تین مذکر حاضر کے اور کیا آ جائیں گے اچھا جی تو یہ آ جائے گا تین مذکر حاضر کے اور اس سے اگلے والے پھر آ رہے ہیں تو نو اور دسواں سیگا آ رہا ہے تو ایک عورت روکے گی روکنا کیا ہوتا ہے منع یمنا اسے تو ایک عورت روکے گی تو ایک عورت روکے گی ہاں تو کیا آئے گا تو ایک عورت روکے گی حاضر کا سیگا کیسے آتا ہے دسواں سیگا ذرا دیکھیں دسواں سیگا دیکھیں یفلان یا تفلان یفلنا تفل تفلان تفلونا ابھی کیا آتا ہے تفلینا آتا ہے نا تو یہاں پر کیا آئے گا تفلینا روکنا ہوئی ہے تم نی تم نئی تو ایک اور روکے گی تو کیا آئے گا تم نئی پہلے اس کا اردو کا سوچا کریں اردو کے اندر ہی کہ جی اس میں کون سیگا کون سا بن رہا ہے اس کے بعد اس کو اس کو گردان کی کوشش کریں اچھا تم دو مرد لکھو گے اب یہ کون سی جگہ بنتا ہے تم دو مرد لکھو گے ٹھیک ہے یہ کون سی جگہ بنے گا یہ آٹھواں سیگا بنے گا تم دو مرد لکھو گے کتابا یک تبو ہوتا ہے یک تبو لکھنے کے معنی تم دو مرد لکھو گے تو یک تبو سے آٹھواں سیگا بنائیں تخت ہے ہے تم دو مرد لکھو گے کٹان ہے اچھا یہ تو ابھی شروع میں آپ کو پوری گردان پڑھنی پڑتی ہے نا پوری گردان پڑھنی پڑتی ہے سیگے کے لیے بعد میں پھر بندے کو پتا چل جاتا ہے تم دو عورتیں لکھو گی یا اب کون سیگا آ جائے گا گیارہواں سیگا آ جائے گا تم دو عورتیں لکھو گی تم دو عورتیں لکھو گی تم دو عورتیں لکھو کون سی گائے آئے گا گیارہواں ہوگا ہاں، تو یہ کیا آئے گا تو سے وہی بار سیگا بھائی تسنیا کے سیگے کیسے آتے ہیں تین سیگے تو ایک جیسے آتے ہیں تم دو عورتیں لکھو گی تک تو بان ہے تم دو عورتیں لکھو گی دو عورتیں تختوبان ہے تختوبنا نہیں تختوبان ہے تم سب عورتیں سنو گی تم سب عورتیں سنو گی اب یہ کون سی کا بنتا ہے بارہواں بنتا ہے تم سب عورتیں سنو گی یس ماؤ سے کریں بارہواں سیگا کون سا بنے گا یس ماؤ یس ماؤ سے کیا بنے گا تسمانا تسمانا تسمانہ تم سب عورتیں سنو گی تسمانہ ہم روکتے ہیں ہم روکتے ہیں یہ کون سی گئے چودواں سی گئے ہم روکتے ہیں ہم روکتے ہیں منا یم نو سے چودواں سیگا کریں ہم روکتے ہیں آخری سیگا یم نو سے روکتے ہیں تارا کا یا تو کچھ چھوڑنا ہوتا ہے روکنا منع یمنا ہوتا ہے روکنے کے معنی کیا ہوتے ہیں منع یمنا سے نم نو کیا آئے گا اچھا میں ایک عورت سنوں گی یہ کون سی ہے تیرواں میں ایک عورت سنوں گی یس ماؤ سے یس ماؤ سے کیا بنے گا تیرواں سی میں ایک عورت سنوں گی یس ماؤ سے تیرواں سیگا اسماؤ اسماؤ اچھا جی اب دیکھیں وہ دو عورتیں لکھتی ہیں کتھا با ہے نا کتھا با وہ دو عورتیں لکھتی ہیں کون سی کا بنے گا وہ دو عورتیں لکھتی ہیں وہ دو عورتیں پانچواں سیگا بنے گا کیا بنے گا پانچواں وہ دو عورتیں لکھتی ہیں کتبا یک ہاں، تو تختوبان ہے نہیں لکھتی ہیں کتبا تو ماضی کا سیکھا ہوتا ہے ہے وہ دو عورتیں لکھتی ہیں ہم جانتے ہیں علی میاں علموں کے معنی جاننا علی میاں المو ہم جانتے ہیں سیکھا ہے نہ بھائی یہ حاضر کا کیسے سیگا ہوگا حاضر کے اندر تم آتا ہے تم تم دو عورتیں اور وہ جب آتا ہے نا وہ تو غائب کی بات ہوتی ہے وہ وہ یہ کرتی ہے ٹھیک ہے حاضر کے اندر کیا آتا ہے تم کا لفظ تم دو مرد تم ایک مرد تم دو عورتیں تم سب عورتیں حاضر کی پہچان یہ ہے اور غائب کی پہچان کیا ہوتی ہے وہ ابھی تک لگتا ہے آپ لوگوں نے یاد نہیں کی ہیں چیزیں ابھی تک یاد نہیں کیے ہیں کیسے چلے گا کام اگر ہم یاد نہیں کریں گے اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جی اتنے آسان چیزیں ہیں یہ یہ کوئی مشکل نہیں ہے ایک پیٹرن یاد کرنا ہے نا اس پیٹرن کے مطابق اپنے آپ کو بنانا ہے تم ہوتے ہیں حاضر کے لیے تم یہ کرتے ہو تم دو مرد کرتے ہو تم کرتی ہے تم دو عورتیں کرتی ہو اور وہ جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے غائب کے لیے ہوتا ہے وہ ایک عورت یہ کرتی ہے وہ دو مرد یہ کرتے ہیں دیکھیں نا کوشش کا مطلب یہ ہے ہمت کریں اور میں یہ بتا رہا ہوں آپ میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں گے جی ہمیں یاد نہیں ہوتا نہیں میں اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ جی یاد ہی نہیں ہوتا میں اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں مطلب یہ کوشش میں کمی پائی جا رہی ہے ہاں کرتے ہیں ٹھیک ہے یا کریں گے یہ مستقبل کے لیے مظاہرے ہوگا کیا ان دو مردوں نے کیا ٹھیک ہے ان سب مردوں نے کیا یہ جو ہوں گے نا یہ کیا تھا یہ ماضی ہوگا کیا اسے ایک مرد نے نہیں بھولتی کوئی نہیں بھولتی ہے ایسی بات نہیں ہے ہمت کریں یہ تھوڑے سے پیٹرنس ہیں ان کو یاد کریں میں تو اتنا ایسا ایسا لے کے چل رہا ہوں صرف اسی وجہ سے کہ بھائی ہم نے کسی کو پیچھے نہیں چھوڑنا ٹھیک ہے تو بس آج اتنا ہی اس کو یاد کریں انشاءاللہ پھر کل اس کو وہ کریں گے اور ایک دوسرے کو سنایا کریں وہ بنائیں گروپس بنائیں نہیں ہفتے کے دن کلاس نہیں ہوتی ہفتہ اتوار چھٹی ہوتی ہے ہماری ہفتہ اتوار چھٹی ہوتی ہے باقی پانچ دن جو کلاسز ہوتی ہیں پیر منگل بدھ جمعہ تو اس جمعہ بس اتنا ہی ہے باقی ان شاء اللہ ٹھیک ہے چلیے السلام علیکم